تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا